بسم اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام عباده اصطفى بعد ایک مدت سے دعوت کی محنت ہو رہی ہے اور اس عرصے میں اللہ جل شاہ نے امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی دعوت کے کام کی طرف متوجہ کیا اور بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے چار چار مہینے چلے چلے لگائے اور کام میں وہ متحرک ہوئے اور ہمارے کام کرنے والا عملہ بنے وہ ساتھی ہمارے یہ ساتھی جو چلے لگاتے ہیں چار مہینے لگاتے ہیں جماعتیں تین تین دن کی لے کر چلتے ہیں مسجدوں میں کام کرتے ہیں مسجد وار جماعت کے ساتھی بنے ہیں مشوروں میں اعمال میں شریک ہوتے ہیں جوڑ مشوروں میں بھی جاتے ہیں کام کے تقاضے بہت سارے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ صاحب یہ تقاضا بھی ہے یہ تقاضا بھی ہے اور ہم جب مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کام کے بڑھانے کی تدبیروں کو سوچتے ہیں اس نے تدبیر بھی ایک چیز ہے کہتے پانچ کاموں کے ساتھ پانچ صفاتوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے جس میں ایک حسن تدبیر ہے تو حسن تدبیر کی ضرورت ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو اچھی تدبیر کے ساتھ کرے یوں نہیں کہ بھی کام کرنے والے تو اللہ ہے جیسے چاہو کرو نہ اچھی تدبیر کے ساتھ کام کرے آدمی جیسے اپنے دنیا کے مشغلوں میں آدمی اپنی اچھی تدبیر کے ساتھ کام کرتا ہے اپنے کاروبار میں اپنی ملازمت میں ایسے تبلیغ کے کام کو بھی اچھی تدبیر کے ساتھ کریں اس نے تدبیر بھی ایک با ایک چیز ہے کام میں تو بہت سی کام کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں جب مشوروں میں بیٹھتے ہیں نا ہمارے ذمہ دار ساتھی ہم کو لے کر اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں کام کے تقاضے کو کیا کریں تو الحمدللہ فکروں کی سبب سے ساتھیوں کے دل میں اللہ ایک ایک کام کی بات ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ کرے کام بڑھے گا یہ کرے کام بڑھے گا یہ کرے کام بڑھے گا یہ سارے تقاضے ایک طرف مثال کے طور پر اگر یہ بات اپنے کام کرنے والے ساتھیوں سے کہہ دی جائے کہ سارے تقاضے کام بڑھانے کے اپنی طرف رکھ دو ایک طرف اس کو پھر دیکھیں گے ایک کام کر لیں ہمارا یہ عملہ کہ اپنے گھر والوں پر محنت کر کے ان کو کام میں لگا دیں تو اس وقت جتنا کام ہے اس سے کئی گنا کام بڑھ جائے گا بغیر کسی تدبیر کے یہ ہمارا عملہ جو اب تک کے اللہ نے کام میں چلایا لگایا اپنے کام کرتا ہے یہ عملہ اپنے گھروں کو اپنی محنت کا میدان بنائے اور اپنے گھروں میں اللہ کے دین کے کام کے کرنے کو ضروری ہے ہر امتی کے گھر میں اللہ کے دین کا کام ہونا یہ کام کی ایک ایسی شکل ہے کہ اللہ پاک ہم سب کام کرنے والوں کی اور اس کام کی کسی بھی قسم کے ناگوار حالات سے پوری پوری حفاظت فرمائے لیکن اگر کوئی حال آ بھی گیا یہ ممکن ہے کہ یہ اجتماع کوئی وقت ایسا ہوئے کہ ہمارے ذمہ دار ساتھی یا ہمارے مشائقین یہ مشورہ کریں کہ بھائی اب اجتماع مت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کام میں صرف ابھی مسلحت یہ ہے کہ کچھ دن بڑے اجتماعات نہ کیے جائیں بڑے جوڑ نہ کیے جائیں لوگوں کو جوڑا نہ جائے دنیا کے بعض ممالک اب بھی ایسے ہیں <clears throat> جہاں آپ کہیں بڑا مجمع نہیں جوڑ سکتے ہیں وہاں تین دن کی جماعت میں چار سے زیادہ آدمی ہو گئے نا چھ تو لوگ کہ اتنی بڑی جماعت لے کر کیوں آئے ہمارے یہاں پانچ چھ آدمی کی جماعت کو کہ بھائی مکمل نہیں ہے جماعت تو مکمل کرو لیکن وہاں کے حالات ایسے ہے کہ وہاں چار سے تجاوز کر گیا عملہ کہ بھائی تین آؤ نہیں تو چار آؤ اس سے زیادہ آئے تو بھائی اتنی بڑی جماعت کیوں لائے اخفا کے ساتھ کام کرنے کے حالات ہیں خاموشی کے ساتھ کام کرنے کے حالات ہیں بہت سے دنیا کے ملک ایسے اللہ جل شاہ ہوں کا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ رکھا ہے کہ ہم بڑے بڑے اجتماعات بھی کرتے ہیں جوڑ بھی کرتے ہیں ہماری بڑی بڑی جماعتیں چلتی پھرتی ہیں علاقوں میں مسجدوں میں جاتی ہیں پلیٹ فارموں پر نماز پڑھتی ہے ہوائی اڈوں پر نماز پڑھتی ہے تعلیم کے حلقے وقت ہے بھائی ابھی ٹرین آنے میں وقت ہے ہوائی جہاز میں وقت ہے تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے سارے اعمال ہو رہے ہیں اللہ نے حالات سازگار بنائے ہوئے ہیں لیکن بزرگوں اور دوستوں دعوت کا کام اصل ہر ایمان والے کے گھر میں ہونا ہے اور ہر کام کرنے والا ساتھی اپنی اتنی فکر کر لے کہ اپنے گھر کے عورتوں اپنے گھر کے بچوں کو کام کی طرف متوجہ کرے یہ مستورات کے کام میں کہ بھائی مستورات کے کام میں کیا کرنا تو لوگ سوالت کرتے مستورات کا یہ کام یہ کام یہ کام ایسے ہم بھی پوچھتے تھے پہلے تو میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولانا الیا صاحب نور اللہ کے ہاتھ کے آدمی تھے ان کے تربیت یافتہ پرانے لوگوں میں اور اکثر لوگ کام سیکھنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو میاں جی محراب سے ایک دن ہم دو تین ساتھیوں نے پوچھا کہ مستورات کا کام ذرا سا سمجھا کہ مستورات کا کام کیا کریں ہم تو میاں جی نے فرمایا کہ بھائی مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے لیکن گھر کی تعلیم تو ہم کرتے ہیں کام کام وہ کام جو ہے نا وہ بتلائیے تو پھر وہ ذرا سا کہ گھر کی تعلیم ہے ان کا ایک مخصوص انداز تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ دیہاتی آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے شاید بڑے میاں یا بوڑھے ہو گئے کہ ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو کام ہوتا ہے نا وہ تعلیم اور وہ فلاں جماعت اور نکالنا اور وہ کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے کچھ اور پوچھنا ہو تو مولوی داؤد سے پوچھ لو میں تو یہی جانتا ہوں کہ مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے بزرگوں اور دوستوں ہمارے گھر میں اللہ کے دین کی محنت کا کوئی دوسرا وسیلہ ذریعہ نہیں ہے کوئی اور نہیں کر سکتا آ کر کے یہاں ہم آئے مغرب میں میری بات طے ہوئی اور آنے والے مہمانوں کی بات طے کی ظہر میں فلاں وقت میں فلاں وقت میں ہم نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا آدمی بھی بات کر لیتا تھا مسجد میں بیان ہے جمعہ میں بیان ہے اجتماع میں بیان ہے اس کا بدل تو ہے لیکن مجھ کو میرے گھر میں کام کرنا ہے میرے گھر میں میرا بدل دوسرا نہیں ہے ہم سب کو اپنے گھر میں کام کرنا ہے ہمارا بدل ہمارے گھر میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں اپنی ماں بہنوں پر اپنی بیوی بیٹیوں پر اپنے گھر والوں پر محنت نہ کروں کوئی دوسرا آدمی آ کر محنت کرے یہ یہ ہو سکتا ہے بزرگوں ہر آدمی اپنے گھر میں ہی دین کا اپنے گھر میں وہ وہی آدمی کام کر سکتا ہے جو اس گھر کا محرم ہے جو اس گھر کا کفیل ہے جو اس گھر کا فرد اور مرد ہے جو اس گھر کا ذمہ دار ہے تو اپنے گھروں کو اپنی محنت کا میدان بنانا اور اپنے گھروں کی محنت سے مستغلی نہیں ہونا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بزرگ اور دوستوں کام کے اعمال اس کی شکلیں اس کے اصول اللہ پاک قبول فرماوے ہمارے ساتھی بڑے ماہر ہو گئے ہیں اصولوں کے اور ہمارے علاقے میں کہتے ہیں قاعدہ پنڈت ہو گئے ہیں قاعدہ پنڈت سمجھ نہیں رہا قاعدے بہت معلوم بھائی یوں نہیں یوں تبلیغ کرنی یہ اصول نہیں وہ اصول ہے وہ اصول نہیں وہ اصول ہے کام بیچارہ ایک طرف کونے میں کھڑا ہے سہما ڈرا ہوا کہ پتہ نہیں دو تبلیغ والوں کے اصولوں کے جھگڑے میں کیا راستہ نکلتا ہے لیکن بزرگوں اور دوستوں میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کام کے طریقہ کار کا مذاکرہ بھی ہے اپنے کام میں کہ بھائی یوں کرو یوں کرو تعلیم ایسے کرو فلاں کام ایسے کرو مستورات کا کام ایسے کرو مگر سب سے پہلی چیز جو ہمارے ساتھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی ہماری گھر کی عورتیں بھی تبلیغ کے کام میں لگے ان کو سب سے پہلے اپنے رشتوں کا دین زندہ کرنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیٹا اپنے ماں سے سلوک کا دین برتتا نہ ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اس کی ماں اس کے ذریعے سے تبلیغ میں لگے ہاں یہ ہو نہیں سکتا بزرگ اور دوستوں کہ آدمی اپنی بیوی سے اس کے رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے اس رشتے کا دین زندہ نہ کرے اس کے حقوق کو نہ جانے اس سے اس کو کیسے پیش آنا ہے کیسے نہیں پیش آنا ہے اس دین کو نہ جانتا ہو اور پھر کوشش کرے کہ میں تو ایسا ہی رہوں گا جیسے تبلیغ میں لگنے سے پہلے تھا بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے ہاں ہاں, ہاں، بڑھا رہے ہیں آواز بڑھا رہے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں تو میری عرض یہ ہے کہ میں ایک شوہر کا بیوی سے رشتہ جو ہے اس کا دین کیا ہے سلوک کا اس کی دلجوئی کا اس کی ضرورتوں کی کفالت کا اس کی رعایت کا دن زندہ ہوگا یہ بیوی جو ہے اس کے شوہر کے ہاتھ سے دعوت کے کام میں لگے گی بیٹی کے ساتھ رشتے کا دین زندہ کرنا اور بزرگوں اور دوستوں بہنوں کے ساتھ رشتے کا دین زندہ کرنا ہر ایک کی ایک تفصیل ہے ہم چار مہینے میں نکلے ہوئے تھے بھوپال گئے تو بھوپال میں مولانا عمران خان صاحب نقوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے محتمیم صاحب کہتے تھے ہمارے حضرت جی ان کو محتمیم صاحب تو ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے کہ بھائی تو ہو سکتا ہے کہ چار مہینے لگانے سے پہلے تم سب بے نمازی ہوں گے اب نمازی ہو جاؤ گے اور روزے نہیں رکھتے تھے روزے رکھو گے یا نماز پڑھتے تھے تو ذرا اور اچھی نماز پڑھو گے پھر کہنے لگے وہ عمل کر کے ایکشن کر کے دکھایا کہ ایسی گردن جھکا کے نماز پڑھو گے بولے ہمارا خوشبو ہماری گردن میں اترتا ہے کہ ذرا لٹکا کے گردن پڑھو گے اور لمبی پڑھو گے اور اچھا روزہ رکھو گے لیکن تمہارا چار مہینہ تمہارے گھر والوں پر اس وقت مؤثر ہوگا جب تمہارے گھر والوں سے تمہارے سلوک کا دین زندہ ہوگا تم یہ سیکھ کر جاؤ گے کہ ماں سے کیسے پیش آنا ہے بہنوں سے کیسے پیش آنا ہے بیٹیوں کا کیا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے بیوی کا حق کیا دیا ہے تو یہ گھر والے تمہارے ماں باپ تمہارے بھائی بہن یہ کام میں تمہارے ذریعے سے لگیں گے اگر تم نے ان کے ساتھ سلوک اور رشتے کا دین زندہ کیا جی یہ بڑی بات ہے کہ آدمی لوگوں میں جن میں دن رات رہتا ہے کھاتا پیتا ہے اور ہر معاملہ برتتا ہے ان کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے ہو کہتے کام کرنے والا اپنے گھر میں مظلوم بن کے رہے ظالم بن کے نہ رہے سن لے دب جائے کبھی حق چھوڑ دے اگر اس کو چاہتا ہے کہ یہ سب میرے گھر والے یہ سب دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت کے راستے پر پڑ جاویں اور جنت والے بن جاویں تو اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی قربانی چلے اور چار مہینے کی اب تو رہی نہیں اللہ نے چلے چار مہینے کا تو رواج دے دیا اب تو آسان ہو گئے چلے چار مہینے قربانی ان رشتوں کے دین کے زندہ کرنے کی ان رشتوں کے دین کے زندہ کرنے کی ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ قرآن کی مجلس میں کہتے تھے کہ ایک عورت آئی برقع پہن کر کہنے لگی مجھے مدار چلنا مسجد میں کہ مولانا یونس سے ملنا ہے بابا کیا کام ہے پوچھو بولے نہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے مولانا کہتے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگی کہ میں میرا ایک بھائی ہے بڑا نیک ہے عبادت گزار بھی ہے سنت و شرح کا پابندی ہے اور جماعتوں میں بھی بہت جاتا آتا ہے دین کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس کے کسی کردار سے اس کے کسی عمل سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہم اس کو اپنے سے بہت اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ اعمال کا پابند ہے لیکن ایک بات ہے ہمارا باپ مرا ورثہ چھوڑ کر مارا وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ دینے تیار نہیں ہے آپ اپنے کام کرنے والے ساتھی کو سمجھاؤ شریعت نے جو بھی حصہ مقرر کیا ہے بیٹیوں کا باپ کے ورثے میں وہ اپنی بہنوں کو دے دے وہ اپنی بہنوں کو دے دے جی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے شخص گزرے ہیں جن کو ہمارے مشائقین ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حالانکہ بے ریش تھے داڑھی نہیں تھی تو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ اگر کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے تو داڑھی کی شرط نہیں ہے ولایت کے لیے ایسا لگتا ہے ولایت دے دی اللہ پاک نے تو دل کا معاملہ ہے صفات کا معاملہ ہے تو ان کے ایک بڑے میاں اکثر کہتے رہے کہ داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو دیکھو میں داڑھی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا لیکن بات بتانا چاہتا ہوں کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے دین اس چیز کا نام ہے جو قرآن حدیث میں جو علماء بتاتے ہیں ہاں اور پورا دین ہے ہر پہلو ہے اس کا بہت اصرار کیا یہ کہتے رہے کہ انشاءاللہ رکھوں گا ایک دن کہنے لگے کہ حضرت چلو دونوں مل کر ایک معاملہ کر لیتے ہیں میں داڑھی رکھ لیتا ہوں اور وراثت کا جو حصہ آپ کی بہن کا باقی ہے نا وہ آپ دے دو اپنی بہن کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ وہ میرے پاس ملنے بھی نہیں آیا بولنا تو دور کی بات ہے آدمی داڑھی رکھنے کو دین سمجھتا ہے حقوق کے ادا کرنے کو دین نہیں سمجھتا یہ دین کی نا سمجھی جو ہے نا اس لیے دین کا کام گھروں میں نہیں ہوتا تو سلوک کا دین گھر میں زندہ کرنا ایک تو یہ ہے پھر گھر میں اعمال ہے گھر کی تعلیم جو ہے نا بزرگ اور دوستوں اس میں یہ بات تو مذاکروں میں اکثر آتی ہی رہتی کہ بھائی کیا اعمال بتلاتے ہیں بھائی وہ کیا کر لو ہاں کتاب پڑھ لو اور مشورہ کرو اور چھ نمبر کا مذاکرہ استقبال تشکیل وغیرہ بتاتے ہیں تو آج پانچ بتاتے ہیں کل پندرہ بھی بتائیں گے اور تین بھی ہو سکتے ہیں ہمارے یہاں فرض رکعت کی چار رکعتیں طے شدہ ہے ظہر کی تو قیامت تک چار ہی رہے گی بدلی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کام کے اندر آگے پیچھے ہوگا اس وقت یہ بتا رہے ہیں تو مجرد خالی خولی بے روح اعمال نہیں کرنے ہیں کہ سب پانچ اعمال کر لیے ہوگی تعلیم بلکہ اس راستے سے ایک جذبوں کے ساتھ ایک ایک درد ایک فکر کے ساتھ کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں تو نے مجھے تبلیغ کے کام میں لگایا اب میری گھر کی یہ محنت گھر کی تعلیم ہے اس کے راستے سے مجھے جو ہے وہ <clears throat> میرے گھر والوں کو بھی قبول فرما لے گھر کی محنت اور گھر میں تعلیم کا ہونا یہ گھر میں دین کی محنت کا عنوان ہے ایک ملک ہے دنیا میں <clears throat> میں نام نہیں لیتا یہ بات ہمارے مولانا بھی کہتے تھے اور میں نے پڑھی بھی اور مولانا سے سننے کے بعد بہت سی باتیں مطالعے میں بھی آئی تو مولانا یہ بات اکثر قرآنوں کی مجلس میں بتاتے تھے کہ ایک ملک میں ہندوستان کے علماء کا وفد گیا تو وہاں کے علماء نے وہاں کے بڑے بڑی جامع مسجدیں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور بڑی بڑی اسلامی لائبریریاں اور بڑے بڑے اسلامی تھیے ٹھکانے ان کو بتائے وہ سب دیکھنے کے بعد دیکھو میں ایک بہت خاص بات کہہ رہا ہوں توجہ دیجیے وہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے ملک کے علماء نے ایک ایک چیز پوچھی کہ ایک چیز کا تعجب ہو رہا ہے ایک چیز کا تعجب ہو رہا ہے ہمیں کہ آپ کے یہاں بڑے بڑے ادارے تو بہت ہیں لیکن چھوٹے چھوٹی کوششیں جس کو کہتے ہیں نا مکتب کا نظام بچوں کو دین سکھانے کے لیے آپ کے یہاں کوئی نظام آپ نے نہیں دکھایا تو وہاں کے علماء کو بہت تعجب ہوا اور حیرت سے ہمارے ملک کے علماء کی شکلیں دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں کی تعلیم کہا کہ ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم مائیں کرتی ہیں گھر میں اس کا مستقل نظام نہیں ہے دین سکھاتی ہے گھر میں ماں تعلیم کراتی ہے گھر میں ماں مائیں اس کا انتظام کرتی ہے ہمارے یہاں مستقل الگ انتظام نہیں ہے مکتب کا انتظام تو حالات کی ضرورت پڑی کہ ہم اپنے گھروں میں محنت نہیں کرنے والے ہو گئے اس کی وجہ سے بھیج دیا کسی کے پاس کہ تم پڑھا دو تو جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے وہ نظام بھی اور ہم اس نظام سے بھی اس فائدہ اٹھائیں ضرور لیکن اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے نہیں کہ بچوں اپنی ذمہ داری بھیج دینا تھا اب جو ہے ہماری ضرورت کچھ باقی نہیں رہی ایک شکل یہ ہے ہماری کام کی لیکن اس کے بغیر نہیں ایک علاقے کی جماعت آئی پونا میں مولانا کہتے تھے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن بنانے تک کی تعلیم مائیں گھر میں دیتی ہے کیا ہم اب کام کرنے والے ساتھی کم سے کم حالانکہ گھر کی تعلیم اتنا سہل عنوان ہے کہ یعنی ترغیب دی جاوے نا تو وہ آدمی بھی جس کا چلہ بھی نہیں لگا چار مہینے بھی نہیں لگا اور ابھی بھی نام لکھانے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہی میرے پاس گنجائش نہیں ہے آپ اس سے کہو کہ اچھا اپنے اپنے تو خود اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں کو دین میں تعلیم کے ذریعے سے لگا فضائل کی کتابیں سنا کر اور ان کا ذہن بنا کر اور ان کو جو ہے دیندار بنانے کی محنت کر تو ایک وقت نہیں لگانے والا اجنبی آدمی بھی یہ عمل کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن کارگوزاریوں میں بزرگ اور دوستوں ابھی تک اتنی بات بھی نہیں آ رہی ہے کہ جتنے وقت لگا چکے ہیں نا ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو کوئی تین دن لگا کر جاوے نا تو اپنے گھر کی تعلیم کی فکر لے کر کے جاوے پھر چلہ اور چار مہینے لگایا ہوا عملہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کارگزاریوں میں کہ ابھی تک ہمارا وقت لگایا ہوا عملہ یا ہماری مسجد وار جماعت کا متحرک عملہ بھی گھر کی تعلیم پر نہیں آیا ہے سو فیصد تو امت کو کیسے لائیں گے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے گھر کی تعلیم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مشورے سے ہر علاقے میں یعنی ضرورت کے طور پر اگر چاہیں تو ہفتے کی تعلیم کا نظام ہو جس میں مستورات محلے کی جمع ہو بہت دور دراز کا سفر نہ ہو نزدیک نزدیک کے علاقے میں جہاں جانے میں اگر کوئی ساتھ نہ جا سکے تو بھی حرج نہ ہو عورت اپنے طور پر پہنچ جائے جا سکے قریب کے مکانات میں پچیس پچاس مکان کی عورتوں کے گھر میں جوڑ لیا اور کتاب پڑھ لی چھ نمبر کا مذاکرہ کر لیا کچھ ذہن بنانے کی باتیں جو ہمارے چھ سات باتیں میاں جی مہرا بتاتے ہیں کہ بھائی عورتوں میں بیان کرو تو کیا بات کرو تو عورتوں میں بیان میں جیسے مردوں کا ذہن بناتے ہیں ایسے ذہن بنانے ہی کی بات کرنی ہے دین پر چلنے کا ذہن بنانے والی بات صفات کی بات کرنی ہے لیکن عورتوں میں چیزوں سے نہیں ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا ہے اور کوئی پالتا نہیں ہے تمہارا شوہر تم کو نہیں پالتا تمہارا باپ اس طرح کی باتیں اولو پیدا کرتی ہیں طبیعت میں یہ عورتیں بیان کریں بیٹھ کر کے ایسا اونچی جگہ پر کرسی پر ٹیک لگا کر فرمایا کہ عورت کو اگر بات کرنے کی سمجھائش کی ضرورت بھی ہونا تو وہ حلقوں میں بیٹھ کر کے دس پانچ عورتوں کو بیٹھ کر پندرہ عورتوں کو سمجھا لے بیٹھ کر کے بیان کرنا عورتوں میں نہیں ہے مذاکرہ ہے بیان نہیں ہے عورتوں میں بیان تو مردوں میں بھی نہیں ہے لیکن چلتا ہے سب اپنے یہاں مگر عورتوں میں احتیاط ہے کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ چھپانے کی چیز ہے عورت کے معنی ہی چھپانے والی چیز سطر چھپانا اس کو چھپا کے پردے میں رکھنا تو عورتوں کا مائک پر بولنا تاکہ اس کی آواز باہر جاوے یہ بھی منع کرتے کہ نہ بھائی یہ دس پندرہ عورتوں میں سمجھائش کی بات کرے تو ہماری بات اگر ہو تو ہم عورتوں میں ذہن بنانے والی بات ہی کریں گے چند چیزوں کی ترغیب دیں گے ایک تو گھر کی تعلیم کی ترغیب ہوگی ایک بچوں کی دینی تربیت کی ترغیب ہوگی ایک اپنے جو ہے مردوں کو اللہ کے راستے میں ہاں نکالنے کی ترغیب کہ بھائی مردوں کا ذہن بنا کر ان کو راہ خدا میں جانے کے لیے شوق دلائیں ترغیب دیں اپنے اعمال اپنی نمازیں اپنی تصویر اپنی تلاوت اپنے معمولات کا پابند بننے کی ترغیب عورتوں میں ہوگی عورتیں بڑی جلدی بات قبول کرتی ہیں مردوں کے مقابلے اور جلدی اثر لیتی ہے تو ایسی جگہ جہاں تعلیم ہوتی ہو مہینے میں ایک آدھ بار کوئی ساتھی جا کر ترغیب کی بات بھی ان میں کر لیں ترغیب کی بات بھی کر لیں اور عورتیں باقی ہفتوں میں مشورے سے مسجد وار جماعت کے طے ہو جائے کہ بھائی تعلیم کون کرے گا استقبال کون کرے گا چھ نمبر کی بات کون کرے گا ترغیب تھوڑی سی دینا ذہن تھوڑا سا ہلکا پھلکا ان چیزوں کا بنانا ایسی یہ ہے ہفتے کی تعلیم پھر ہمارے ساتھی تین دن ماں مستورات اللہ کے راستے میں کبھی کبھی نکلیں دو چیزوں کے ساتھ شریعت کی پوری پابندی اور اصولوں کے اہتمام کے ساتھ ہاں کیونکہ یہ بڑے احتیاط کی چیز ہے کرنا فی بوتی کننا ولا تبارجنا تبارج الجاہلی عورتوں کا مزاج اصلاً یہ ہو کہ وہ اپنے گھروں میں جمنا جانتی ہو لیکن بوقت ضرورت اگر مفتیان کرام نفر عام کا فتویٰ دیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ہر ایک کو نکلنا پڑے گا تو کوانی بچیوں کو بھی گھر سے نکلنا پڑے گا اس فتوے کے بعد تو مطلق آزاد ہے کہ پھرتی رہے دنیا میں عورتیں یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے غیر مشروع چیز ہے اور جاتی رہے روز ادھر جا رہی ادھر جا رہی اور مطلق پابندی کے ساتھ گھر سے نکلے ہی نہیں یہ بھی سیکھ نہیں ہے مسلک کی اعتدال یہ ہے کہ اگر نکلنے کی ضرورت پڑی تو جس طرح عورتیں دنیاوی ضرورت کے لیے نکلتی ہے دینی ضرورت کے لیے اپنے محرم کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ شریعت کی پابندی میں پردے کے اہتمام کے ساتھ اور اصولوں کے اہتمام کے ساتھ ایک عورت اللہ کے راستے میں نکلے جی تو اپنی مستورات کو لے کر کے نکلنا تین دن اس تین دن میں آپ ایسے لوگوں کی بھی تشکیل کریں جو بالکل نئے بھی ہوں کیونکہ باب تبلیغ ہے تین دن بہت سختی برتو گے نا اس میں تو پھر تبلیغ میں لوگ ہاتھ نہیں آئیں گے سختی برتنے سے کام میں تنگی آتی ہے ہمارے یہاں گنجائش کہاں تک ہے ہمارے مولانا کا ایک مرتبہ جواب ہے پورا واقعہ تو نہیں پتا تھا پر ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ کر سکتے ہیں کیا مولانا اس کی اجازت ہے تبلیغ میں تو مولانا نے کہا جس کی شریعت میں اجازت ہے اس کی تبلیغ میں بھی اجازت ہے تو جب تک کہ دیکھو ایک بات صاف ستھری سمجھ لو اصول کی بات ہے نا دین کے کام کوئی بھی ہو شکل دین کے کام کی کوئی بھی شکل ہو نا اس کے لیے اس شکل کے طریقہ کار کا شریعت میں یا نصوص میں قرآن حدیث میں باآنی ہی موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی ہے بھی نہیں اس زمانے میں کوئی دینی محنت کسی شکل کی ہو بآنی ہی حضور کے زمانے میں نہ اس طرح کے دینی مدرسے تھے جیسے آج ہیں نہ وہ نصاب درس نظامی کا جو آج ہے اس زمانے میں تھا نہ ہی خانقاہ کا وہ نظام موجودہ جو ہے وہ بالکل میل کھاتا ہو لیکن سیرے سب کے ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور صحابہ کی سیرت سے سیرے ملیں گے دین کے کام کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جائز ہو ناجائز کوئی شکل نہ ہو شریعت کے خلاف کوئی طریقہ کار نہ ہو اتنا کافی ہے اور یہ بات چار عرب علماء ایک اظہر کے عالم دین اور چار ہندوستان کے علماء کے سامنے میں نے کہی اور انہوں نے اس کو قبول کیا کہ یہ بات صحیح ہے جی کہ اس کا جائز ہونا کافی ہے تو ہم خلاف شراب کے امر نہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے تین تین دن ڈھیر سارے لوگوں کو نکالیں اس میں سختی نہ برتے باب تبلیغ رہی ہے پھر تین تین دن عورتوں کے لگیں تو جیسے بتایا جاتا ہے کہ اب اشرے کی استعداد ہو گئی اشرا لگ گیا اب چلے کی استعداد ہو گئی ایک دو اشرے لگے تاکہ تدری جن ان کی طبیعتیں ان کے ذہن آمادہ ہوں اللہ کے راستے میں نکل کر معمولات پورے کرنے کے اور اس کے مطابق وقت گزارنے کی کیونکہ عورتیں تبان کمزور ہوتی ہیں اللہ پاک نے نبوت جیسا کام عورتوں کو نہیں دیا اس کی یہ معنی نہیں کہ عورتیں اللہ کے یہاں کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہیں ہاں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد مومن عورتیں نیکی جو کرے گا وہ بھی ہے نا من من من او انسا وہ ہوا مومن مرد کرے نیکی کا کام عورت کرے سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے سب کے لیے جنت ہے سب کے لیے نعمت ہے سب کے لیے ثواب ہے سب کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہی ہے کوئی یہ فضیلت کا مدار نہیں قوت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی مزاج ان کی طبیعت ان کی خصلت ان کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ امامت کے بوجھ کو نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے تو اس کے اس کی بہتری ہے اس کے اندر اس کی بہتری ہے اس کے اندر بہرحال ایک مضمون ہے یہ بھی <clears throat> میں اس پر نہیں جاتا <clears throat> ایک دو عشرے لگ گئے اب ایسی عورتوں کو چالیس چالیس دن جماعتوں میں بھی نکالا جائے کبھی کبھی عورتوں کی کوئی ترتیب نہیں یہ پروفیسر مسود صاحب اکثر کہتے مردوں کی جیسے ترتیب ہے نا کہنے کو کہتے ہیں کہ دو مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں لیکن اگر کسی وجہ سے وہ تیسرے چوتھے مہینے میں جانے کا تحمل نہیں ہے کوئی وجہ ہے تو آپ پر یوں نہیں آئے گا کہ صاحب تیسرے مہینے میں کیوں نہیں لے گئے تین دن اور سال میں اشرا لگا یا ہی کیوں نہیں پتہ نہیں اس عورت پر اس وقت کیا حال ہے کیا اس کے مسائل ہے تھکتی جلدی ہے بیمار جلدی ہوتی ہے بدن جلدی دکھتا ہے بچوں کو سنبھالنا خدمت کرنا جی شوہر کی خدمت ہے گھر والوں کے کام ہیں ایک نظام ہے جی جن جو ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تیسرے مہینے تین دن سال میں اشرا اور تین سال چار سال میں ایک چلہ ماں اپنے شوہر یا محرم کے اللہ کے راستے میں اصولوں کے ساتھ اور شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ راہ خدا میں نکلے اور جن بہنوں کا چلہ چلا بھی لگ چکا ہے اب ان بہنوں کو آمدہ کیا جائے کہ دنیا کے ملکوں سے طلب ہے دنیا کے ملکوں سے طلب ہے ہم مصر پہنچے مستورات کے ساتھ تو اب وہ ہمارے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اکثر عربی بولنے کی قدرت ان کو بھی نہیں ہوتی ہے بیچارے ماحول نہیں اپنے یہاں <clears throat> کیونکہ اپنے یہاں کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ انگلش اسکولوں جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ادارے میں لوکل لینگویج میں انگلش سکھائی جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں اردو میں انگلش سکھاتے ہیں ہمارے مدرسے اداروں میں عربی میں اردو عربی میں سکھاتے ہیں وہ مشق نہیں ہوتی ہے پھر بھی مرد تو کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے اور فکر آ رہی ہے ماشاء لوگ لے رہے ہیں دل پر علماء ایسے ہر جگہ تیار ہو گئے جو عربی میں گفتگو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں یعنی تعبیر اللہ لغا اردو اپنے محفظ ضمیر کو پوری طرح بیان کر سکتے ہیں اردو میں لیکن عورتیں تو بہرحال پھر ان کو ماحول ہی کیا ملتا ہے عربی بولنے کا اب تو باقاعدہ نظام الدین میں پوچھا جا رہا ہے کہ عربی جاننے والی عورتیں انگلش جاننے والی عورتیں دنیا کے مختلف ملکوں سے عورتیں آ رہی ہیں اور جب ہم وہاں گئے تو اب عورتوں کی عربی جاننے والی تو گہنے کو تو تین مدرسے کی پڑی ہوئی عورتیں تھیں ہمارے ساتھ لیکن وہ عورتوں کی عربی کیسی ہوگی اندازہ کرو لیکن وہاں کی عورتیں اس قدر متوجہ ہوئیں اور ایسے جھمگٹے ان کے جمتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ اتنے بڑے مجموع کو سنبھالنا کیسے اور ہماری ساتھ چلنے والی مستورات یہ تھوڑا سا کہتی تھی نا تو وہ پورا بات سمجھ لیتی تھی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں رجوع ہے عورتوں میں بھی ملکوں میں سے تقاضے ہیں اس کے لیے دھیمے دھیمے اپنے استعداد کو بڑھائیں اور بنائیں یہ یہ نہیں کریو کہ صاحب وہ چلے میں جانا ہے نا تو کیا کریں کہ وہ اگلے مہینے چلے کی جماعت بنتی بار اشرا تو نہیں لگا ہے تو جلدی سے اشرا یہ مہینے میں لگا دو تاکہ اگلے مہینے چلے کی جماعت میں جا سکیں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکھا تم کہتے ہیں چار مہینہ اپنا بیرون جانے حلال کرنے کے لیے مت کہ صاحب وہ دسمبر میں بیرون جانا ہے تو چلو جولائی میں چار مہینہ لگا لوں تاکہ حلال ہو جائے میرا بیرون جانا ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی وہ صفات وہ خوبیاں وہ موجود آئی نہیں آئی ہمارا ہمارے یہاں کرائٹیریا جو دیکھنے کا ہے وہ یہی ہے جو بتا کہ بھائی یہ دیکھ لو کہ جن مستورات کو چلے والیوں کو بھیجنا ان کا چلہ اشرا سب لگا نہیں لگا یہ دیکھ لو اپنے اوقات کا میزان اپنے میں ہے پاس اسی میں تول کر دیکھتے ہیں ورنہ اصلاً تو ایسے صفات والے لوگ جائیں جن کی زندگیاں بھی نمونہ ہو اور جو کام کا ڈھنگ اسلوب بھی جانتے ہوں اور جو سمجھا بھی سکیں اپنی بات اور اپنی زندگیاں نمونہ بنا کر بتا بھی سکے برت کر بھی دکھا سکے اعمال کی پابند ہو آپس میں مل جل کر کے چلنے والیاں ہوں اور ورنہ وہ جیسے بزرگ اور دوست انہیں معاشرت بھی بنانی مقصود ہے کہ گھروں میں دیورانی جیٹھانی سے ننن سے ساس سے نہیں بنتی بھوجائی سے نہیں بنتی اور اللہ کے راستے میں نکل کر ساتھ چلنے والی بہنوں سے نہیں بنتی ہے اس کو سیکھنا ہے جماعتوں میں عورتوں کے نکلنے کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ رشتے کی عورتوں سے مل جل کے رہنے کا سلیقہ ان میں آوے اپنی ساس اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اپنی ننند اپنی بھوجائی اپنی دیورانی اپنی جیٹھانی کے ساتھ یعنی یہ یہ جو میں نے اصطلاحات بیان کی دیورانی یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے نا یہی کہتے ہیں نا یہاں یہی کہتے ہیں نا تو یہ چیزوں کو سیکھنا بھی ہے اس کے لیے یعنی ترتیب بنانی ہے ہر ساتھی کو اور نظام بنانا ہے وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں اپنی عورتوں کو لے کر نکلنا تاکہ ہم اپنے گھرانوں کے ساتھ تبلیغ میں لگے جب پورے گھرانے ایک فکر ہو جائیں گے نا اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جائیں گے نا بعضہم اولیاء اوباد بعضہم اولیاء اوباد ایک دوسرے کے دین کے کام میں مددگار ہو جائیں گے نا تو پھر ایسے لوگوں کی بات دنیا میں ہو ایسے گھرانے سے اللہ دور دور بات چلائیں گے اور پھیلے کی بات دنیا میں گھرانوں کے ساتھ لگنا گھرانوں کے ساتھ ابھی ہمارے حاجی صاحب حاجی عبد الحاف صاحب نظام الدین آئے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں کہتے اس میں کہا تھا کہ تبلیغ عورت کے اعمال نامے میں ہے کہ اس خاندان کی ایک عورت نے عورتوں نے بات کی کہ ہمارے گھر میں کوئی عالم نہیں ہے تو اب ہماری فلاں بچی کا نکاح عالم سے کریں گے تاکہ ہمارے خاندان میں علم دین آوے اور یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوا سلسلہ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے گھرانوں اپنی عورتوں کے ساتھ اللہ کے دین کے کام میں لگے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے دین کے کام میں لگے مولانا صاحب برکا تم کہتے ہیں کہ امت کے معنی مرد عورت اور بچہ مردوں کا لگنا یہ امت لگی نہیں کہیں گے مرد نہیں لگا عورتیں ماشاءاللہ تعلیم اجتماع میں جا رہی ہیں برقع پین پہن کے کتابیں لے کے دوڑ رہی ہے اور نوٹ بک رہتے ہیں عورتوں کے پاس اکثر بہت سی وہ باتیں لکھ لیتی ہیں وہ لے کے پھر رہی ہیں مرد نہیں ساتھ دے رہا ہے یہ بھی امت نہیں لگی بچے لگے ماں باپ نہیں لگے یہ بھی امت نہیں لگی ماں باپ لگے بچے نہیں لگے یہ بھی امت نہیں لگی ماں بھی لگے باپ بھی لگے بچے بھی لگے یہ امت لگی یہ سب امتی ہیں اور امت کا لگنا مقصود ہے کہ پوری امت کام میں لگے تو اپنی گھر کی امت کو کام میں لگائیں گے انشاءاللہ اب بتائیں ذرا سا کیا تشکیل ہے دیکھو یہ حضرات آپ کے سامنے بتائیں گے بھائی جو حضرات جن کے لگ گئے ہیں مسکرات کے اندر میں وہ کھڑے ہو کر بھائی دو ماہ کے لیے لکھا بھائی جن حضرات کے چالیس دن لگ گئے مسکرات کے اندر میں وہ کھڑے ہو کر دو ماہ بیرون کے لیے بتا دیں جو اپنے ماں مسکرات چالیس دن لگا چکے ہوں اب وہ دو ماہ کا ارادہ کرے بتائیں بولو بھائی بولو علاقہ بولو خرچ بولو اچھا خرچ ایک آدمی کا بولنا جوڑے کا نہیں بولنا بھائی نام لکھنے تک کھڑے رہیں نام بولو سلیم حلقہ ادریس اب پیچھے کا نام کیا نام ان کا حسیناڈا سابر مدینہ نام بولو فخر الدین آپ کا نام محمد میں کو سکوں بیٹھ جائے محبوب بادشاہ مدینہ حلقہ نندی گٹکور جی محبوب بادشاہ مدینہ حلقہ نندی انور احمد دو ماہ مسترات کی ماشاء اللہ چار جوڑے پچاس ہزار چار جوڑے ہوں گے بیرون کے لیے زبی اللہ بھائی چار جوڑے ہوں گے کے ریلوے اسٹیشن ہلکا پر اور بولو سنجا ملا نام فرمائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تشریف رکھیے آدھونی حفیظ عبد الحفیظ آدھونی آپ کے پیچھے اسماعیل ریلوے اسٹیشن ہلکا محمد اسماعیل ساگر جملہ کے ساتھ ہی دہرنا وہ ساگر جملہ کے ساتھ نام بولو عبداللہ ساگر جملہ ہارون رشید ساگر جملہ ابھی شکر کہاں کے بیلگل سی بیلگل ماشاء اللہ شکر اور بولو بھائی بشیر احمد کہاں کے مانا پاڑ کے مانا پاڑ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بھائی اچھا بھائی جن لوگوں کی اشرا لگ گیا ہے مسکرات کے اندر میں اور چار مہینے جو ہے مردوں کی جماعت میں ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی چالیس دن کے لیے چالیس دن کے لیے بتاؤ چلو کھڑے ہو جاؤ بھائی جن کا اشرا لگ گیا مردانہ جماعت میں چار مہینے لگ گئے وہ ساتھی کھڑے ہو جاؤ محمد محمد خان ننور عبد السلام کہاں کے بلال بلال شیخ شاہ ولی کہاں کے شکشا علی بیم چل عبد السلام کہاں کے شیخ بادشاہ چاگل مری حسین بادشاہ چاگل مری سید احمد علی جامعہ نندیال گوری گڑلا منڈل اڑملا ماشاء اللہ امام صاحب ہے بنگن بلی امام صاحب کتب بلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول نائب رسول کہاں کے گدلور گدلور ماشاء اللہ اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ ساتھی ہمارے جن کے تین مرتبہ سیروزہ لگ گئے وہ اشرے کی جی، جماعتیں لکھا بھائی جلدی جلدی جماعتیں لکھا دو انفرادی نہیں جماعتیں لکھا اپنے اپنے علاقے سے گاؤں سے جماعت بنائیں گے ہم حلقوں سے لکھا اپنے دیہاتوں سے لکھا ہر نگڈے سے ایک جماعت اشرے کی ننور سے حلقہ مدینہ اسٹیشن حلقے سے دو جماعتیں حسینہ پورم سے ایک جماعت سے دو جماعتیں

بیگن پلی سے ایک جماعت ماشاء اللہ منترالم سے ایک جماعت ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے القا حضرت جی نگر سے آپ کر رہا ہوں ہلکے چوک سے اڈور سے ایک جماعت آتماپور سے پانچ جماعت ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرما مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضر میں ان کا بیان ہوا کرتا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں یہ ہمارے پرانے حباب تو خوب سنے ہیں ان کو نوجوان طبقہ جو ابھی لگا ہے کام میں وہ نہیں جانتا لیکن پرانے ساتھی نے وہ ایک مثال دیتے تھے کہ آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کو زمین میں دفن کیا جائے اس کی آبیاری کی جائے اس میں سے درخت اگتا ہے آم کا پھر اس درخت میں سینکڑوں آم پیدا ہوتے ہیں اب وہ آم کے ساری گٹھلیوں کو پھر زمین میں دفن کیا جائے پھر ان کی جائے آواز آ رہی ہے نا تو اب وہ آم کئی سینکڑوں آم اگے اگے ایک درخت میں کچھ کم ہو گیا بلکہ جی تو اس ساری گٹلیوں کو دفن کیا جائے تو اب کتنے آم جائیں گے ایک باغ تیار ہو جائے گا نہیں تیار ہو جائے گا پھر اس باغ سے اور باغات تیار ہوں گے تو فرماتے تھے کہ جس طرح آم کی ہر گٹھلی میں یہ صفت ہے کہ وہ آم کے باغیچے تیار ہو سکتے ہیں اس سے باغ کے باغ تیار ہو سکتے ہیں اس طرح حضور پاک علیہ سلاۃ وسلام کے ہر امتی میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ عالم کے سارے انسانوں کی ہدایت کا وہ اس امت کا ہر دے ہر فرد بشر ذریعہ بن سکتا ہے شبہ شرط یہ کہ گٹھلی آم کے باقیچوں میں جب بدلتی ہے جب وہ دفن ہوتی ہے اپنے آپ کو مٹاتی ہے تب وہ سارے آم کے باغیچوں کا ذریعہ بن جاتی ہے جس طرح اس زمانے میں ناممکن کو اللہ نے ممکن کر کے دکھایا ایک بندہ مولانا الیاس نور اللہ مرخدہ نے ایک چیز سوچی کہ ایک فکر تھی کہ امت کا کیا انتظام عموم عام امتوں کے دین امتیوں کے دین پر آنے کا کیا نظام ہو وہ پڑھے اور پڑھانا شروع کیا تو ایک بات بے چینی تھی دل میں میں کہ اللہ نے پڑھا اب میں پڑھاؤں گا تو دس بیس چالیس طالب علم میرے ہاتھ سے پڑھنے پڑھانے والے اور تیار ہو جائیں گے پوری امت کو علم نبوت عام طور پر ملے اس کی کیا صورت ہو تو ذکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا ایسا ایسا ذاکر و شاغل آدمی کہ ان کی صحبت میں کوئی چالیس دن گزارے تو پیر بن جاوے پیر بن جاوے چالیس دن لیکن دل میں بات کہ میں نے اللہ اللہ کہنا سیکھ لیا صاحب حال ہوا اب کچھ اور لوگ صاحب حال ہو جائیں گے اللہ اللہ سیکھ لیں گے پچیس پچاس لوگ ہو جائیں گے اور کتنے ہوں گے یہ نور نبوت کی عمومی تقسیم کی کیا صورت ہو کہ حضور کا کوئی امتی علم نبوت سے بھی محروم نہ رہے اور نور نبوت کی برکتوں کو بھی حاصل کرے ہر بندہ اپنی استعداد کے بقدر علم نبوت اور نور نبوت سے آشنا یعنی اس کا تعلق ہو جائے اس سے جان لے وہ کیا ہے اس کو ملے یہ چیز تو عمومی میں امت کے اس راستوں سے استفادے کی صورت اللہ نے یہ پھرنے والی محنت سجائی کہ امت کے مسئلے کا حل امت دنیا میں پھیرے اور اللہ کے دین کا کام کرے یہ بات اتنی اجنبی تھی کہ یعنی یقین نہ کرنا تو دور کی بات ہنستے بھی تھے سن کر بعض لوگ کہ پاگل ہے اور پاگل کی بڑھ ہے کہ دنیا میں کون جائے گا اور کیسے دین کا کام ہوگا جن سے ارادے کرواتے نا وہ بھی سوچتے تھے کہ کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بڈے کے کہ بولا جاؤ بیرون اور جاؤ دنیا کے ملکوں میں ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ ایک جماعت میرے حوالے کی مالیگاؤں سے غالباً کہ بس اتنا کر لو مولوی صاحب شروع کا دور تھا کہ ان کو آپ نظام الدین چھوڑ کر آ جاؤ اب وہ دس بیس روپیہ کا خرچ تھا اس زمانے میں نظام الدین جانے آنے کا تو وہ بھی میرے پاس نہیں تھا تو کسی سے میں نے ادھار لیا کہ بیس روپیہ ادھار دے دلی جا کر آنا ہے جماعت چھوڑنی ہے تو جماعت چھوڑنے نظام الدین گیا ایک آدھ دن رکا دوسرے دن واپسی میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسافہ کیا کہ حضرت میں جا رہا ہوں تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ملک کی غالباً عراق وغیرہ کی تشکیل کی کہ نیت کرو عراق جاؤں گا میں تو اب وہ آدمی منہ پر تو کیا بولتا ہے ابھی پوچھے گا تو موراوت میں کہ ٹھیک ہے مولانا کہتے تھے میں سوچنے کہ یہ بندے کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا بیس روپے ادھار لے کے دلی آیا یہ دنیا کے ملکوں میں جانے کی مجھ سے بات کرتا ہے لیکن اللہ پاک بندے کے اندر کا وجدان کیا ہے اور اس کے اندر کی سوچ کیا ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے ہمارے یہ سیدھے ساتھی دنیا کے ملکوں میں سیدھے سادھے ساتھی گھوم کر آئے نا یہ بولتے نا ہم یہ ملک میں گئے وہ ملک میں گئے وہ ملک میں گئے تو یقین نہیں آتا کہ یہ چوغت دکھنے میں بے وقوف سیدھا سادہ آدمی یہ دنیا گھوم کر آئے کہ ہاں دنیا میواتیوں کو دیکھو دنیا گھوم کر آئے اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارے جذبے کیا ہیں ایک ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وہ بگھی تھی اس زمانے میں بگھی شاہی سواری ہوتی تھی تو اس کا کوچوان جو ہے وہ مولانا الیا صاحب نور اللہ مرک سے مانوس تھا تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کہے جب وہ بنگلے والی مسجد کے پاس سے گزرے نا تو جب وہ بنگلے والی مسجد میں ایک اللہ والے رہتے ہیں ایک کام کی بات کہتے ہیں کبھی آپ ڈاکٹر صاحب جا کر سنو تو سنتے تھے تو وہ ہر بار کہے ہر بار کہے اور ایک قاعدہ ہے ایزا تقرر تقرر جو بات کان میں بار بار پڑتی ہے نا وہ دل میں اتر ہی جاتی ہے تو ایسا آیا ذہن میں کہ چل کر کے سن لے بات تو جا جانے آنے لگے مانوس ہوئے تو انہوں نے اپنے ادارے کے لیے دعوت دی مولانا الیاس کو کہ میں طالب علموں کو جمع کروں گا آپ ان میں آ کر دین کی بات کریں کہہ تو دیا لیکن ایک فکر بھی تھی کہ اسٹوڈنٹ کا مزاج جو ہنسی مذاق کا ہوتا ہے تو لے کر آئے تو تفصیلی واقعہ ہے جو میں بعد میں بھی طلبا کے کام میں بھی ہو سکتا ہے ذکر کر دوں اس میں مولانا الیاس نے جب تشکیل کی تو اس ادارے کے طلبا کہنے لگی کہ آپ کو شاید کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے ہم مدرسے کے بچے نہیں ہیں ہم یونیورسٹی کالجوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں اور آپ ہم سے کہتے ہو جماعتوں میں جانے یہ ہمارا کام ہے تو مولانا صاحب اللہ علیہ نے جو لڑکا کھڑے ہو کر اعتراض کیا تو اس نے انگلش میں کہا تو مولانا الیاس نے کہا کہ کہ اس سے ایک بات کہو میری جماعت اس کے ملک میں آئے گی تو یہ ساتھ دے گا کیا مجھ سے وعدہ کرے کہ جماعت آئے تو یہ ساتھ دے تو لڑکا سوچنے لگا کہ نہ نو من تیل جمع ہوگا نہ رادھا کو ناچنا پڑے گا ہاں وہ نو من تیل نہ نومن تیل جمع ہو نہ رادا ناچے گی جماعت تب نہ ساتھ دینا پڑے گا نہ جماعت آئے گی نہ ساتھ دینے ٹھیک ہے آ گئی تو ساتھ دے دوں گا مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ملکوں میں کام شروع ہوا اور کام کرتے کرتے اس ملک میں بھی جماعت پہنچی جہاں کا وہ طالب علم تھا تو وہاں جماعتوں نے ملاقاتوں کی فہرست بنائی خصوصی ملاقاتیں رہبر تیار کیا وقت لیا خصوصی ملاقاتوں کا ایک منسٹری لیول کے آدمی کی ملاقات کے لیے گئے تو وہ پوچھنے لگا کون ہے کیوں ملنے آئے وہ ہندوستانی ہندوستان سے آئے اچھا کون کہ جماعت آئیے ہندوستان سے تو جماعت آئیے کہاں سے آئیے ہندوستان سے کہ ہندوستان میں کہاں سے آئیے کہ دہلی نیو دہلی دہلی ہاں دہلی دہلی میں کہاں سے آئیے اس نے پوچھا کہا بستی حضرت نظام الدین سے آئے ہیں کہا بستی حضرت نظام الدین میں کہاں سے آئے وہ بتاؤ کہا بنگلے والی مسجد سے آئے ہیں تو وہ لڑکا وہ بندہ ہے نا وہ کھڑا ہو گیا اپنی اس کرسی سے اور جھومنے اور ناچنے لگا کہ اللہ نے ایک بڈھے اور دیوانے کی بات کو سچا کر کے دکھا دیا کہ جماعت پہنچا دی اس ملک میں بھی اور پھر اس اس نے ساتھ دیا اور ملک میں کام کے بنیاد بنا دی اللہ نے اس طالب علم کو جس سے اتنی نیت کروائی تھی مولانا الیاس نے کہ تیرے ملک میں جماعت آئی تو ساتھ دینا کیونکہ انا عند آپتی بھی بندے کے ساتھ اللہ کا وہ معاملہ ہوتا ہے جو اس کی نیت ہو جو جذبہ ہو جو گمان ہو اللہ کے بارے میں ہم اپنے اس کام میں پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک کہ یہی ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ عالمی ذہن بنا کر کے چلو پوری دنیا کا اپنے آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں علاقوں کا ذمہ دار کہنا کسی کو کہ صاحب یہ ہمارے حلقے کے ذمہ دار ہے یہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہے یہ ہمارے صوبے کے ذمہ دار ہے فرمایا یہ امت کی حیثیت کو گرانا ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے عالمی عالمی ذمہ دار سے کوئی کم نہیں ہے کسی کا رتبہ عالمی ذمہ داری سے کم نہیں ہے اور حاجی صاحب کہتے کہ تم یہاں آئے ہو نا وہی عالم کے ذمہ دار نہیں ہے اپنے گھروں میں پانچ برس کی بیٹی چھوڑ کر آئے ہو نا حضور کا امتی ہونے کی وجہ سے وہ بھی عالم کی ذمہ دار ہے تو اس سے کم کی کوئی نیت نہیں اس سے کم کا کوئی حوصلہ نہیں اس سے کم کے کوئی ارادے نہیں اور نظریں اسباب و وسائل پر نہیں نظریں اللہ کی ذات پر ہو اور آدمی کے جذبے اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگا دینے کھپا دینے قربان کر دینے مٹا دینے کے ہوں اور عالمی ذہن ہو کہ دنیا کے ملکوں میں جا کر کے یا تو مجھے خود جا کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور جن جن جن جن جگہوں پر جا سکوں وہاں وہاں جا کر کے اللہ کے دین کا کام کروں اور جہاں میں نہ جا سکوں وہاں میں لوگوں کو پہنچانے کا انتظام کروں یعنی میں پوری دنیا میں اللہ کی بات کے پہنچانے کا اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کا اللہ کے دین کے میں ذمہ دار ہوں یہ بوجھ ہے ہم قبول کریں تو بھی ہمارے ذمے ہے اور ہم قبول نہ کریں تو بھی ہمارے ذمے ہے تحفہ ہے یہ ختم نبوت کا تحفہ ہے یہ کہ اللہ پاک نے عالم ہمارے حوالے کر دیا قیامت تک کا زمانہ دے دیا کسی نبی کو عالم نہیں ملا بجز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی نبی کو قیامت تک کا زمانہ نہیں ملا بجز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو دنیا کے سارے انسان نہیں ملے محنت کے لیے بجز ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی دنیا میں آپ کا قیام نبوت سے لے کر کے اور دنیا سے جانے کے دن تک کے آغاز دعوت آغاز نبوت تیئیس سال تیئیس سال صرف تیئیس سال اور کام کتنا بڑا پوری دنیا قیامت تک کا زمانہ اور سارے انسان دنیا کے سارے انسان کی ذمہ داری مل گئی بزرگوں تو اللہ پاک نے نبوی کام کی اس نبوت والے اور ختم نبوت والے کام کی ذمہ داری منتقل کر دی امت کے کہ اب امت اس کام کو پورا کرے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا و قلم تیرے ہیں اللہ پاک ساری چیزوں کو مسخر کر دیں گے اور ساری چیزوں کو حوالے کر دیں گے اور سارے اسباب و وسائل اللہ پاک دیں گے بندے کے جذبے کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے بندہ جتنی نیت کرے گا نا اتنی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی المعونت تو اللہ قدر المعونہ اللہ مدد اتنی کرتے ہیں جتنا بندہ تیار ہو کرنے کے لیے جتنا بندہ تیار ہو کرنے کے لیے تو مولانا صاحب نور اللہ نے اس زمانے میں نیت کی کہ پوری دنیا میں اللہ کی بات اللہ کا کام اور یہ محنت پہنچے اور لوگ متوجہ ہوں تو اللہ جل نے پوری دنیا میں بات کو کو پہنچا دیا اب شاید آپ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ ملے جہاں تبلیغ نہ پہنچی ہو ہم گئے سفر نیوزی لینڈ گئے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کتنا دور پانچ گھنٹے ہانگ کانگ اور ساڑھے سترہ گھنٹے نان اسٹاپ فار ایسٹ جس کو کہتے ہیں نا دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں ہمارے یہاں وہاں کے لوگ کہتے ہیں سورج پہلے نکلتا ہے انتہائی مشرق جس کو کہتے ہیں وہاں ہم پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں کے لوگ وہاں چھوٹے چھوٹے ٹاپو جو یعنی گلوبل میپ آپ دیکھو گے نا دنیا کے عالم کے نقشے میں اور ہمارے حضرت جی حیات تھے نا جب تک کہ یہ چیز تھی اب کیا مسئلہ تھے کہ نہیں رہی کسی صوفی کی خانقاہ میں یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی جو ہمارے حضرت کے کمرے میں تھی پوری دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا حضرت کے حجرے میں یاد ہے نقشہ لگا ہوا تھا مولانا نقشہ لگا ہوا تھا حضرت کی پوری دنیا کہ اس سے کم کا کوئی سودا نہیں اس سے کم نیت کر کے کوئی تبلیغ میں نہیں لگے ہاں اس سے کم کر کی نیت نہ کرے تو پوری دنیا تو اس دنیا کے نقشے میں بعض جزیرے ہیں ٹاپو ہیں لینڈس ہیں چھوٹے چھوٹے مکھی کے سر کے جتنے بلکہ اس سے بھی کم یا آپ کو وہ میگنیفائن گلاس لگا کر کے دیکھنا پڑے ایسے باریک باریک یعنی نوک قلم کی رکھ کے اٹھا لو باریک باریک ایسے ایسے ٹاپوں پر بھی تبلیغ اللہ نے پہنچائی ایک جماعت نے کارگزاری سنائی وہاں کی ڈھائی یا ساڑھے تین گھنٹے کا فلائی فلائٹ ساڑھے تین ڈھائی گھنٹے کا سفر کر کے تین دن کی جماعت میں ہم ایک ٹاپو میں گئے جہاں صرف تین چار ایمان والوں کے گھر تھے آپ کو تین دن کی جماعت کا رخ اگر دیا جائے کہ جاؤ ادھر ہوائی جہاز میں اور آؤ کہ تمہارا سڑک گئی ہے کیا ہاں اکل نہیں رہی ذمہ داروں کو تین دن کے لیے ہوائی جہاز سے بھیج رہے کہ اتنا خرچہ ہوتا تین دن کی جماعت میں جی لیکن لوگ اللہ نے پہنچائی بات پوری دنیا میں اور کام باقی ہے پوری دنیا میں کام باقی ہے بزرگوں اور دوستوں ہمارا علاقہ بھی چھوٹا دنیا کے ملک بھی چھوٹے امت نے کام چھوڑا امت نے بڑے خسارے اٹھائے ہیں تو دیکھو اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے امت کے پاس سب کچھ ہے ہاں سب کچھ ہے ہر آدمی اپنا مکان بناتا ہے نہیں بناتا ہے کتنے کا بندہ مکان اور شادی کتنے کی کرا اور بچے کی شادی کتنے کی کرا تو حوصلے امت کے پاس تو لگانے کے بہت ہیں حوصلے تو بہت ہیں یعنی ایک مسلمان ہی ہے جو کل کی زیادہ سوچتا نہیں ہے اس کو معلوم ہے جو رب آج ہے وہ کل بھی رہنے والا ہے کلا یومین ہوا فیشان وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہوگا ہاں کوئی زمانہ نہیں اس کا وہ زمان و مکان کی قیودات سے آزاد ہے اس کو زمانہ بھی پکڑ نہیں سکتا اور زمان بھی پکڑ نہیں سکتا مکان بھی گھیر نہیں سکتا وہ سب سے بالا تر ہے ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ کہتے تم تو کرو ہمت اور تم تو کرو حوصلہ اللہ کے دین کے کام کے کرنے کا اللہ کے دین کے کام کے کرنے کا اور ملکوں میں پھرنے کی دھن بناؤ اور جذبے بناؤ تمہارے اندر بس جذبے پیدا کرو حوصلے پیدا کرو یہ مت دیکھو میرے پاس مال کتنا ہے یہ مت دیکھو میرے پاس صلاحیت کتنی ہے یہ مت دیکھو کہ میری استعداد کیا ہے یہ مت دیکھو کہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں فرماتے تھے تم تو ہمت کر لو کہ ہمیں پوری دنیا میں پھر کر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اللہ وہ کر کے دکھائیں گے جو اس کی قدرت ہے جو اس کی شان اور اس کی طاقت ہے فرماتے تم ہمت باندھ کمر باندھ ہمت سے کمر باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو مال دیں گے اور علم نہیں ہوگا تو علم دیں گے تقوا نہیں ہوگا تو تقوا دیں گے اور صلاحیت نہیں ہوگی تو اپنے پاس سے اللہ صلاحیتوں کو عطا کریں گے بولنا نہیں آئے گا تو اللہ بولنا سکھائیں گے اور کرنا نہیں آئے گا تو اللہ کرنا سکھائیں گے اور جو چیز نہیں ہوگی وہ اللہ اپنے خزانے سے دیں گے ہم کسی کی تشکیل ہماری اس تبلیغ میں اسباب اور وسائل کی بنیاد پر نہیں کرتے کہ دنیا کے ملکوں میں پیسے والے کون لوگ کھڑے ہو جاؤ مال والے کونے کھڑے ہو جاؤ جائیداد اور پراپرٹی والے کونے کھڑے ہو جاؤ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا چار چار مہینے کتنی بار لگے ہیں یہ جماعتوں کو لے کر چلا ہے نہیں چلا ہے یہ سنجیدگی کے ساتھ چلنے کا مزاج ہے نہیں ہے یہ کام جانتا ہے نہیں جانتا ہے اس کی وضع خطا شرح کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اور یہ مجھاوا پرانا ساتھی مل جل کے جوڑ کے مزاج سے چل سکتا ہی نہیں چل سکتا یہ چیزیں ہم ضرور دیکھتے ہیں وقت کتنا لگا مزاج کیسا ہے وضع خطا شرح کے موافق ہے کہ نہیں ہے کام کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے ملکوں میں جا کر چیزیں دیکھ کے رال ٹپکنے لگے کیا بس ہے کیا مکان ہے کیا موسم ہے کیا شاندار سڑکیں ہیں نانا چیزوں کو دیکھ کر رال ٹپکانے والے نہیں چاہیے ہمیں بلکہ ہمارے یسو بھائی مرحوم ٹیکسی والے جو تھے یسو بھائی مقبول بھائی یسو بھائی ٹیکسی والے وہ کہتے تھے ان کے یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کو دیکھ کے رال ٹپکانے والے نہیں بلکہ لوگوں کے حال پر آنسو ٹپکانے والے لوگ چاہیے لوگ جہاں جا کر ہرس اور حوث پیدا کرتے ہیں وہاں جا کر تم درد اور غم دل میں پیدا کرو کہ چیزیں ساری ان کے پاس ہے لیکن یہ ساری چیزیں ایک دن چھوٹ جائے گی اور دوزخ کے آگ میں جلیں گے ساری خوشیاں ختم ساری خوشحالیاں ختم ساری نعمتیں ختم بیچارے دوزخ میں چلے جائیں گے تو لوگ تو چیزوں کو دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہیں وہاں جا کر اور تم لوگوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہو کہ اللہ یہ جنت میں کیسے جاوے یہ برطانیہ جنت میں کیسے جاوے یہ امریکہ جنت میں کیسے جاوے یہ جرمنی جنت میں کیسے جاوے یہ افریقہ کا بر اعظم جنت میں کیسے جاوے یہ عرب ممالک کس کام کے لیے کیسے کھڑے ہو جاوے اور یہ دنیا کے ممالک سارے ایشیا کیسے قبول ہو جاوے سارا ایشیا کیسے قبول ہو جاوے دنیا کے ملکوں کو اپنی محنت کا میدان بنانا اور خصوصاً ہماری جماعتیں افریقہ کے ملکوں کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے ارے بولے مچھر ہے اور حالات ہے میرے بزرگ اور دوستو دنیا کا سب سے مظلوم ترین بر اعظم افریقہ ہے رخ تو آپ کو مشورے سے نظام الدین سے ملے گا رخ کے اندر اپنی کوئی رائے مت رکھیو کہ میں تیار تو ہوں لیکن ٹھنڈے گرم ملک میں بھیجو نصرت اور خدمت جہاں ہوتی وہاں بھیجو اور ذرا اچھی مسجدوں وہاں بھیجو یہ نہیں مانگنا جہاں کا رخ ملے جانا بڑے سے بڑے خرچوں کے ساتھ بڑے سے بڑے خرچوں کے ساتھ دنیا کے ملکوں میں جانا اور دنیا کے ملکوں میں ایک بھی ایمان والا بستہ ہو وہاں پہنچو اللہ کی بات کہو یہ ایک واحد بر اعظم افریقہ کا ایسا ہے جہاں آبادی دنیا میں بڑی ملکوں میں وہاں گھٹ گئی ہے معدنی خزانے ہیں ان کے پاس لیکن مظلوم ہے استحصال ایکسپلائٹیشن ان کا اتنا زمانے سے ان کو جو ہے نا اتیاچار ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خزانوں سے خود محروم ہے وہاں سونے کے ذخائر اور ہیرے کی کانے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ہے وہاں کی جماعتیں کام کر کے آ کے کارگزاری سناتی ہے ایک جماعت کام کر کے آئی کارگزاری سنائی کہ وہ صبح بھی اور شام بھی وہ مکئی آتا ہے نا مکئی مکہ کہتے ہیں نا اس کا آٹا اس کو پانی میں گھول کے اور تھوڑا سا نمک وغیرہ ملا کر اس کو یوں ہی پی جاتے یہی ان کے دو وقت کا کھانا ہے یہی ان کے پاس خوراک ہے اس کے علاوہ دوسری چیز کی حیثیت بھی نہیں ہے اور جانتے بھی نہیں ہے یہی ان کی استعداد ہے لیکن بزرگ اور دوستو بس یوں سمجھ لو کہ ذرا سا پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کی دیر ہے پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کی دیر ہے کوئی نہ نہیں کہتا فوراً قبول کرتے ہیں اتنے حالات اور وقت کے مارے ہوئے بہرحال وہ رخ جو بھی طے ہو جائے میرا تجربہ ہے کہ عموماً جماعتیں ان ملکوں میں جانے تیار نہیں ہوتی اس لیے تھوڑی سی ترغیب اس کی بھی دے دی ورنہ نیت تو پورے عالم کی کرو کہ دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کام کرنے والا عملہ جو ہے نا ہر تین سال میں ورنہ پانچ سال میں کم سے کم ایک بار بیرون ضرور جائے ہمارا چار چار مہینے لگایا ہوا عملہ جماعتوں کو لے کر چلنے والا عملہ یہ تین سال نہیں تو پانچ سال میں ایک بار بیرون ضرور جائے اور پہلا تقاضا جو ہم اپنے علاقوں میں تشکیل کرتے ہیں مقبول بھائی وہ کھلے خرچ کی کرتے ہیں کھلے خرچ کی تشکیل کھلے خرچ کی تشکیل کیا خرچ ہوگا کہ جو آئے گا آپ کو دینا ہے اس کی تاریخ بتا دیتے کہ کھلا خرچ یہ یعنی کیا ڈھائی پونے تین لاکھ روپے ڈھائی لاکھ سمجھ کر چلو دس بیس کم سرس ہو سکتے ہیں ڈھائی لاکھ دنیا کے ان ملکوں میں جو دور دراز ہیں جہاں ہوٹلوں میں رہنا ہوگا اپنا پکانا کھانا ہوگا اور اپنی سواریوں کا انتظام کرنا ہوگا اور ایک ایک جگہ ملاقات کے لیے جانا ہوگا ڈھائی لاکھ کے آس پاس کا خرچہ پکڑ کے چلو اس مجمے میں کون ہے مرد مجاہد جو کھڑا ہو کر یہ کہے ہمت مردہ مدد خدا میں چار مہینہ بیرون اور ایک مہینہ جو ہے اندرون ایسے پانچ مہینے کے لیے رائے خدا میں کھلے خرچ کے ساتھ تیار ہوں بتاؤ بھائی محمد یونس بانا پار کے کھلے خرچ کے ساتھ ماشاء اللہ نام ان سے کیا بنے کھلا خرچ ماشاء اللہ بتا بھائی کھلے خرچ کے ساتھ ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے دکھا دیجیے ماشاء اللہ ابو بکر کی شبرتا ابو بکر اور فرما ماشاء اللہ کرنول کیا نام ہے محبوبہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے

امام دو پاڑ بنگلہ ماشاء اللہ سب اما ہی ہے ماشاء اللہ حضرت جی نگر حلقہ اشرف علی بدوار پیٹ حلقہ محبوب کہاں کے کلور حلقہ اور اور بولو بھائی ماشاء اللہ فرماؤ اور چلو جمانے لکھا دو جلدی جلدی اپنے اپنے علاقوں کی چلو بھائی جلدی جلدی حلقے والے بھی بولو مسجد کی سطح پہ حلقے کی سطح پہ بولو بھائی چلو محمد خرچ نہیں بتا رہے یہ محمد رفیع نندیال پچاس ہزار میں ابھی شادی بھی نہیں ہوتی ہاں کیسے چلے گا پچاس ہزار ہم کھولے خرچ کے بعد سوا لاکھ کی تشکیل کرتے لاکھ سے سوا لاکھ پھر ساٹھ ستر ہزار پر آتے بولو بولو بولو بھائی ہلکے والے والے ہمارے یہاں طبقاتی کام تو نہیں ہے لیکن تمام طبقوں میں کام ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے دن سے ہی عالمی نبوت دے کر بھیجی لیکن فرمایا ما فرمائے لتنذر قومم ما آبا آباؤهم اور ایک جفر میں ام ومن کہ نبی جی اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنی بستی کے لوگوں کو آپ دعوت دیں اور سمجھائیں تو کسی طبقے میں وقتی طور پہ کام کرنے کا نتیجہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ اس کو لا کر کے پھر جو ہے نا عالمی محنت ہی میں جوڑنا ہے جس طرح اللہ جل شاہوں نے اس دعوت کی محنت میں دینی مداری سے علماء طلباء کا دیے اور وہ ہمارے بہترین کام کے سنبھالنے والے ہمیں لے کر چلنے والے ملے ہم کو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس تبلیغ کی محنت نے اپنی کرامت دکھائی کہ وہ ادارے جس سے کوئی خیر کی امید کوئی نہیں رکھتا تھا کوئی امید نہیں رکھتا تھا ان اداروں سے ان اداروں سے اللہ نے دین کے بڑے بڑے کام کرنے والے دے دیے جو نیرے دنیا دار کہے اور سمجھے جاتے تھے علی گڑھ کسی زمانے میں کمیونزم کا اڈا بن گیا سر سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ غری کی رحمت کرے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو مولانا منیر صاحب دامت برکات ہمارے یہاں شیخ ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ آ رہے تھے وہ تو لڑکے نماز نہیں پڑھتے تھے کالج یونیورسٹی کے بچوں میں ذرا سا سستی ہوتی نا تو لڑکوں نے دیکھا بڈھا آ رہا ہے لیکن جلدی سے نماز شروع کرو ورنہ یہ جو ہے نا پھر اپنے کو ڈانٹے گا پھٹکارے گا تو بغیر وضو ایک کو امام بنا کے کھڑا کیا پیچھے کھڑے ہو کے سب سجدے میں پڑے تو سر سے یہ مطلب گزرے وہاں سے تو دیکھا کہ بچے نماز پڑھتے تو خوش ہو گئے کہ اب میرے طالب علم نماز پڑھنے لگے اس پر ہمارے شیخ کہنے لگے کہ کسی کو نماز پڑھتا دیکھ کر خوش ہونا ایمان کی نشانی ہے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے مشاہین میں گزرے ان کو مکاشفہ ہوا اور کہنے لگے سر سید کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ حضور پاک علیہ وسلام پر درود پڑھ رہا ہے اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہم اہل صلاحیت کے نا قدرے ہو گئے ہیں یہ امت کا جو ہے نا ہم نا قدری کے دور سے گزر رہے ہیں صلاحیتوں کی نا قدری صلاحیتیں جہاں بھی ہوں بلا تفریق اس کی قدر کریو نا قدریوں سے صلاحیتیں ضائع ہو جاتی یہ مت دیکھیو کہ ادھر ہے صلاحیت یہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسماعیل میں ہے یہ مت دیکھو یہ بنی یہ ان کا طریقہ تھا جو بنی اسرائیل کا اور یہود کا طریقہ تھا امت کا طریقہ نہیں ہے صلاحیتیں جہاں بھی ہو اس کی قدر ذہنی ہو بہرحال یہ بات میں نے تمہیدن کہہ دی تو وہ علاقہ وہ ادارہ کمیونزم کا اڈا ہو گیا مولانا علی میں ندوی ہم تو لالے آتے جاتے تھے ہمارے مولانا یونس صاحب کہتے تھے کہ تین علماء کی تربیت تین علماء بڑے بڑے نام کے ان کی خاص تربیت مولانا الیاس نے کی ہے مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ پاک رحمت کرے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ چند علماء کے نام بتاتے تھے یہ تین مجھے یاد ہے کہ ان کی تربیت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہنے لگے ہم ندوا والے جہاں بھی جاتے ہیں شب کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں آپ نے ہم کو قریب کیا آپ نے ساتھ بٹھایا ہم پر اعتماد کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم ندوا کی بات کرتے ہو ہم علی گڑھ والوں کو بھی دور کرنے کے قائل نہیں نیری دنیا ہے لیکن ہم ان کو بھی دور کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم ان کو بھی قریب کرنا چاہتے ہیں اللہ نے کام کرنے والا عملہ ہمیں کالجوں سے یونیورسٹیوں سے دیا بہترین صلاحیت کا جو دنیا کے ملکوں میں جا کر کام کرنے والا بنا بزرگوں اور دوستو ہم مستغنی نہیں ہے طالب علموں کے کام سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو کام میں لگاویں آپ کو نہیں لگانا ہے تبلیغ میں چھوڑ دو بہت لوگوں کو ضرورت ہے ان کی اور آج پورے ملک کے آج کے حالات خالی پڑھ لو نا اخباروں میں اگر کچھ سمجھ دیو اللہ نے تو سمجھ آ جائے گا کہ تم میں چھوڑ دیں لوگ تو کام میں لے رہے ہیں طالبا اور اپنے اپنے مفاد پورے کر رہے ہیں ان کے بچوں کے حصوں میں کچھ نہیں آتا وہ تو کسی کے ضرورت کے پورا ہونے کے آلائے کار بن رہے ہیں بےچارے مخلصانہ ہوتے ہیں جوش سے جذبہ ہوتا ہے جہاں بھی اٹھا کر جھونک دو تو طلبا کو چھوڑ دینا دانش مندی نہیں ہے دیکھو ایک بات سمجھ لو جو ہے نا ہمارے یہاں روکنا اور بند کرنا اصل نہیں ہے بدلنا اصل ہے من را من کم علما بھی بیٹھے یہاں من را من کم من کرن پل غیر ہو بھی ادی اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے اور کئی غلط ترجمہ علما نے نہیں کیا کہ کوئی آدمی کوئی برا کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے لیکن علما نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ روکنا کیا ہے تغیر کا لفظ آیا ہے پل غیر ہو نہ غلط ہے تو اس کو صحیح کر دے بدل دے بدل دے روکنے سے مانے تغیر مراد لفظ تو اصل تغیر آیا ہے کہ غلط کو صحیح سے بدلنا کوئی بند کرنا نہیں ہوتا ہے کرنا تو ضروری ہے بزرگوں اور دوستوں اور خاص طور پر آپ نے یہ حیدرآباد تو پڑھے لکھے لوگوں کا مرہون نے منت رہا تبلیغ میں کیسے کیسے لوگ اللہ نے دیے ہیں اس لیے طلبا کے طبقے کو چھوڑ مت دینا نظر انداز مت کرنا بلکہ ہماری ہر مسجد وار جماعت کوئی گھر ایسا نہیں ہے ہمارے دینی مدارس میں ایک دو فیصد طبقہ پڑھنے جا رہا ہے ایک دو فیصد اکثر طبقہ ہمارا جا رہا ہے دنیاوی اداروں میں اور جن اداروں میں بچے پڑھنے جاتے ہیں نا ان اداروں میں دین کا کوئی ماحول نہیں ہوتا اس ادارے کے چلانے والوں کے مزاج دینی نہیں ہوتے ہیں اسکول کالج پڑھنے جانے والے ادارے کوئی دینی مزاج کے مینجمنٹ نہیں ہوتے پڑھانے والوں کے مزاج بھی دینی نہیں ہوتے پڑھنے کو آنے والا بھی دین کا کوئی مزاج لے کر نہیں آتا اور بھیجنے والے ماں باپ بھی کوئی دینی مزاج کے ساتھ نہیں بھیجتے دین سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا اب حوالے کر دو گے اتنی بڑی امت کو کہ جو کرنا ہے کر لو تو کل ہم اپنے سرمایہ کو کھو کر خون کے آنسو روئیں گے ہماری اگلی نسلیں ہمارے ہاتھ سے جائیں گی اس لیے جوان طبقہ یہ اصولوں کے جھگڑوں میں نظر انداز کرنے کا نہیں ہے بلکہ راہ نکالو کہ بھئی کام کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو ان کو کام میں لگانا ہے کام میں لگانا ضروری ہے طلبہ کو بھی بزرگوں اور دوستوں اور جو ہے بس اس کے اندر چند باتوں کا خیال رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ طالبہ کو تعلیم کی رعایت کے ساتھ چلاویں یعنی ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو ان کے اوقات بھی لگے اس طرح نظام بنایا جائے سوچ بوجھ کر چلایا جائے سوچ بوجھ کے ساتھ چلایا جائے اور کوئی ایسی بات اپنے بیان اور کشر اور ملاقات میں طالب علموں سے نہ کی جاوے جس سے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت ان کے دل سے نکل جاوے یہ جملہ کہنا چھوڑ دو تو اچھا ہے کہ یہ تم ڈاکٹر انجینئر بنے تو مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا یہ مت بولو جملہ اگر آدمی کے جذبے صحیح ہو نا تو فزکس اور بایولوجی پڑھنے والا بھی جنت میں اسی راستے سے جا سکتا ہے جذبے کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے وہ کن ارادوں سے کر رہا ہے جذبوں کا صحیح اور جذبے گندے ہوں تو قرآن حدیث بھی جنت میں نہیں لے جائے گا پڑھنا وہ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نواب چھتاری کا قصہ سناتے تھے نواب علی گڑھ کے قریب ایک علاقے کے نواب تھے جو انگریزوں سے بڑے تعلقات ان کے جو اچھے تھے وہ انگریزوں کے خیر خواہوں میں شمار ہوتے تھے وہ نواب چھتاری وہ قصہ سناتے کہ مجھے انگلینڈ لے جانا ہوا اور دو تین بار چار بار جانا ہوا کچھ انگریزوں کی میٹنگ میٹنگیں ہوتی تھی وغیرہ کی ان کو تھے تو ایک بار میں نے اپنے رہبر سے کہا انگریز سے برطانیہ کے گھوڑے سے کہ مجھے کوئی نئی چیز میوزیم وغیرہ لندن کا تو دیکھ لیا اور بھی گھومنے کی جگہ گھوم لی کوئی نئی چیز بتا تو چلوں تیرے ساتھ تو کہا کل جواب دوں گا دوسرے دن آیا پاسپورٹ مانگ کر وہ لے کر گیا اور کہا کل صبح میں آؤں گا تیار رہنا دوسرے دن وہ آ کر کے اپنے ساتھ لے کر گیا لندن شہر ختم ہوا مضافات ختم ہوا جنگل شروع ہوا بہت دور جنگل میں جا کر ایک حویلی نما عمارت دیکھی اس عمارت میں کوڈ لفظ کہنے کے بعد انٹری ملی وہاں جانے کے بعد دہ خانے میں اترنے کا زینا تھا اس میں اترے اور اندر جب دور گئے تو ہال کے اندر بڑا دینی ادارہ چل رہا تھا ایک جگہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے تفسیر ایک جگہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے ایک جگہ فقہ پڑھائی جا رہی ہے ایک جگہ تقریب کی مشق ہو رہی ہے تو بڑا تعجب ہوا ہم نواب چھتاری کہتے ہیں کہ انگریزوں کی سرپرستی میں اتنا بڑا دینی ادارہ تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی پڑھنے والا اور پڑھانے والا مسلمان نہیں یہود و نصارہ ہیں یہ اور یہ سارا پڑھتے ہیں مستشرقین کہتے ہیں جس کو اردو میں اور انگلش میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں یہ شرح فتنے کے ارادوں سے کہ مسلمانوں میں انتشار کیسے پیدا کرنا ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ فروئی مسائل اختلاف کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دے کر ایسا ایسا لڑانا کہ سب امت چھوٹی بات پر جنت کا مسئلہ بنا دے اور لڑتی رہے اب یہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں ان ان کا قرآن حدیث کو جنت میں لے جائے گا جذبات تو دین مٹانے کا ہے جی اور فزکس بایولوجی پڑھنے والا جذبہ اگر اللہ کے دین کا اس کے اندر پیدا ہو گیا نا تو اس کے جنت میں جانے کا اس لیے منفی بات اپنے کام میں نہیں ہے ایک یہ نہیں کہنا ایک جگہ ایک ساتھی پڑھا لکھا ایک جماعت آئی تو میڈیکل اسٹوڈینٹ سے ملاقات کے لیے میڈیکل کالج میں لے گیا ایم بی بی ایس کا اسٹوڈینٹ تھا تو وہ آ کر مجھے کارگزاری سنایا کہ یہ نے طالب علم سے یہ کہا کہ محنت کی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے سے کوئی پاس نہیں ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ پاس ہوتا ہے کل مت الحق ارید بحل باطل کہ جملہ تو حق ہے کہ اللہ جس کو چاہیں پاس کریں لیکن جو چاہ جا رہا ہے وہ غلط ہے یہ بات ایسی نہیں ذہن میں بٹھانی ہے کہ لوگ محنت چھوڑ دیں اس طرح کی باتیں طلبا میں نہیں کرنی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ چلانا تبلیغ میں وقت لگا کر طالب علم اگر تعلیم ترک کر دیتا ہے اور ادارہ چھوڑ دیتا ہے پڑھنا پڑھانا چھوڑتا ہے تو ایک آدھا تم کو تبلیغ کا دیوانہ تو مل جائے گا لیکن پچاسوں سو سینکڑوں طلبا وہ ہمت نہیں کریں گے تبلیغ میں آنے کی نہ ان کے ماں باپ چاہیں گے بھیجنا کہ بھائی ان کے ساتھ بھیجو تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں بچے بلکہ میں آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ کارگزاری سنا تھا کہ ایک ملک کا کام ان بچوں کی وجہ سے دروازہ اس ملک کے کام کا کھلا کہ وہ دوسرے ملک میں اسکالرشپ پر اپنے حکومت کی طرف سے پڑھنے جاتے تھے تبلیغ میں لگے دیندار ہوئے اور دیندار ہونے کے بعد ان کے ریزلٹ اور اچھے ہو گئے اور جو نہیں لگے تبلیغ میں ان کے ریزلٹ دیکھے تو ان جو ہے وہ ان کے ریزلٹ ڈاؤن ہے زیرو تو کیا وجہ ہے کہ تم تو جماعتوں میں بھی جاؤ مرکز پر بھی جاؤ اور تصویر بھی پڑھو اور نماز بھی پڑھو اور تمہارے ریزلٹ اچھے اور ان کے ریزلٹ خراب کیوں یہ تو اپنا وقت ادھر گزارتے نہیں ہے یہ کلبوں میں جاتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں کیسینوز میں جاتے ہیں باہر میں جاتے ہیں پب میں جاتے ہیں اور برائیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں اور اپنے دو اینڈ جو ہے نا برائیوں میں گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں پورا ہفتہ تعلیم میں ان کے دماغ کام نہیں کرتے اور ہم مرکز پر جاتے ہیں اور ہم وہاں امال کرتے ہیں تعلیم میں بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ روحانی کی برکت سے جب اپنے واپس ہم آتے ہیں اپنے اداروں میں تو ہمارے اندر ایک توانائی ہوتی ہے ایک تازگی ہوتی ہے اور ہماری طبیعتیں ہمارے ذہن پڑھائی میں خوب چلتے ہیں گاربیج جو ہوتا ہے نا وہ کیچ کلیئر کرنا بولتے ہیں نا موبائل کے ڈیوائس سے وہ کیچ کلیئر کر دیتے تبلیغ والے سارا کچرا نکال دیا اب ذہن صاف ہے اب یہ طالب علم پڑھائی میں چل رہا ہے اس لیے بچوں سے تعلیم کی ہمت توڑنے والی بات ہرگز نہیں کرنا بلکہ آپ چاہو تو ترغیب دے سکتے ہو کیونکہ علماء علماء نے بعض کے یہ کہنا ہے کہ علوم میں میں سے ہے امام غزالی اللہ علیہ نے نے احیاء العلوم پڑھی نہیں ہے لیکن یہ باب میں نے پڑھا ہے لکھتے ہیں کہ جس طرح اس امت کے ذمے علماء اور حفاظ کی جماعت فرض کفایا ہے اسی طرح اس امت کے ذمے اطبا اور علم حساب کے ماہرین کی یعنی ڈاکٹرس اور اکاؤنٹینٹ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی جماعت بھی فرض کفایا ہے معاملات کی صفائی کیسے ہوگی ہاں علاج معالجہ کا نظام کیسے چلے گا معاشرے کی جتنی ضرورت ہے نا اس ساری ضرورتوں کا ہنر سیکھنا فرض ہر مسلمان کا عالم ہونا ضروری نہیں لیکن علماء کی ایک جماعت فرض کفایا ہے ہر مسلمان کا تاجر ہونا ضروری نہیں لیکن ایک جماعت کے تجارت کرنا فرض کفایا ہے اور فرض کفایا یعنی اتنے لوگ کریں کہ امت کی ضرورت کو کافی ہو جاویں اتنے عالموں کہ امت کی ضرورت کو کافی ہو جاویں اور فرض کفایا یعنی فرض عین چھوڑ دے آدمی تو گنہ گنہگار ہوگا اور فرض کفایا چھوڑے تو امت گنہگار ہوگی تو امت گنہ گار ہوگی تو اب یہ علم ہے یا فن ہے اس کی بحث میں میں نہیں جاتا ایک ساتھی نے کہا بھائی یہ علم نہیں ہے فن ہے میں نے کہا یہ جواب تیرا تقلیدی ہے تحقیقی نہیں ہے اور ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ فانی صحیح اس کی شرعی حیثیت کیا ہے بتا کہنے لگا کہ وہ تو مجھے نہیں معلوم تو اس کی بحث نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بدر فتح ہوا اور اس کے قیدی ہاتھ آئے اور ان کا فدیہ مقرر ہوا فدیہ آٹھ ہزار دینا درہم جو بھی سکہ رہا وہ مقرر ہوا تو بعض لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ یہ حساب جانتے ہیں جوڑنا گھٹانا اور بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ لینگویج تو اپنے دس بچے ان کے حوالے کیے مسلمانوں کے دس بچے ان قیدیوں کے حوالے غیر مسلموں کے کیے اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں بٹھا کر اپنی نگرانی میں تاکہ لینگویج اور میتھس ہمارے بچوں کو سکھاؤ زبان اور جوڑنا گھٹانا سکھاؤ ہمارے بچوں کو اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم تو نہیں سیکھے اپنے بچوں کو ملیشین لینگویج سکھاؤ چائنیز سکھاؤ اور ترکی سکھاؤ اور جیپنیز سکھاؤ تاکہ ان ملکوں میں جا کے کے اللہ دین کا کام کریں اب بھی براہ راست چینیوں سے بات کرنے جاپانی سے بات کرنے ہمارے پاس عملہ نہیں ہے ترکیوں سے براہ راست بات کرنے والا عملہ نہیں ہے اپنے بچوں کو لینگویج سکھاؤ زبانیں سب اللہ کی ہے پرشین لینگویج مسلمان نہیں تھی کلمہ پڑھایا ہے بعد کے لوگوں نے ہاں یہ مسلمانوں کی زبان نہیں تھی لیکن کلمہ پڑھا دیا اس کو بھی تو کوئی زبان سب اللہ کی میرے بزرگوں اور دوستوں بچوں کو کام میں ضرور لگاؤ اور ایسے لگاؤ کہ ان کی پڑھائی کی رعایت کے ساتھ لگاؤ اور نوجوانوں کو ہمارے پروفیسر مسعود صاحب یہ مشورہ دیتے تھے کہ ان کا اپیرینس جلدی چینج کرنے کی ترغیب مت تو ظاہری وضاح جلدی سے داڑھی رکھ لو ٹوپی پہن لو کرتا پہن لو پاجامہ پہن لو اس کی جلد بازی مت کرو یہ جوشیلے ہوتے ہیں ان کو بعد میں پتہ نہیں کن شعبوں میں جانا ہے ہمارے پروفیسر مسعود صاحب ہمارے کیا بلکہ حیدرآباد کے بھی ہیں یہ دفن وہ نا پروفیسر مسعود صاحب سمجھاتے تھے طلبا کو کہ پہلے اپنی حیثیت بنا لو کہیں بھی اس کے بعد جیسا چاہے اپنے آپ کو چینج کر لینا کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہے وہ نہیں دیکھیں گے جی کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ پڑھائی سے ان کا دل ہٹ جاوے کوئی ایسے نہیں چلانا بہت زیادہ ان کے اوقات نہیں لینے روزانہ کی محنت میں بھی ان کی تعلیم کی رعایت کے علاوہ کا مستقل رعایت کا نظام ہے لیکن لگانا ضرور ہے مانو ضرور کرنا ہے بہت جلدی جمع ہوتے ہیں بہت جلدی بات سنتے ہیں بہت جلدی تاثر لیتے ہیں اور بہت آسانی سے کام میں لگتے ہیں یہ دور نکل گیا طالب علمی کا کچی مٹی ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا اب وہ ڈھل چکے ایک ساخت کے اندر اب آپ ان کے ذہنوں کو نہیں بدل سکو گے آپ ان کی فکروں کو نہیں بدل سکو گے آپ کے ہاتھ سے آپ کا ہی بچہ نکل چکا ہوگا آپ کی اگلی نسل جا چکی ہوگی اس نے اللہ کے لیے اپنے علاقوں میں اپنے ان طالب علم بچوں کو اور طلبہ کو جو بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں مسجد وار جماعت کے ذریعے سے بھی ہو کبھی کبھار شہر کے اندر جو ہے آپ اس کو جوڑ جاڑ بھی کر لیں ایک علاقے کے طلباء کو اور ترغیبی بات بھی ہو جائے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے اور ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو ہے نا ہمارے باصلاحیت بچوں کی مالی مدد بھی کرے ان کے پڑھنے پڑھانے میں ہاں پڑھنے پڑھانے میں زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں مدد بھی کرے اگر ہو سکے تو رہبری بھی کرے اور ان ان ان کے کا کا ہاتھ بھی بٹائے اور ان کو جماعتوں میں لے کر بھی جائے میرے بزرگوں اور دوستوں ورنہ جو ہاتھ بٹائے گا اس کے ہو جائیں گے اس کے لیے اپنے بچوں کو اور ایک بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت کچھ ہنگامے دیکھو ہو رہے ہیں جس کو یعنی میں کیا کہوں یعنی کہنے کو الفاظ کا احتیاط بھی ہمارے یہاں ہے یعنی یہ سمجھ لو کہ لفظ جہاد جو ہے نا شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے روزہ نماز حج اور زکوٰۃ جیسا ایک عمل جہاد بھی ہے لیکن سارے مکتب فکر کے دنیا کے علماء کا اس اس پر وقت اتفاق ہو چکا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاد کے نام سے جتنے ہنگامے ہو رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے اس کا شریعت سے دین سے اسلام سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اپنے بچوں کی یہ بھی رہبری کرنی کہ وہ کہ جو ہے وہ کہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے اور یہ ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے راستوں سے بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے اس لیے بچوں کی تشکیلیں بھی کرو ان کی جماعتیں بھی بناؤ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی ان کو اندر جوڑو اور ان کو لے کر کے چلو ان پر محنت کرو ان کا وقت اچھے گزرواؤ کرو گے انشاءاللہ اللہ اللہ پاک میرا آپ کے لیے بہت آسان فرما بولا کہ بھائی یہ چھٹی آ رہی ہے اس کے لیے بھائی عزائم ہے اپنے اپنے علاقے میں اس سے پہلے بھی بات چلی ہے جوڑ بھی ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے ذرا کھڑے ہو کر بھائی ہلکے والے اور منڈل والے اپنے آزاد کا اظہار کرے چلو جلدی کرو سولہ اور اپریل چھ اپریل چھ اور مارچ سولہ چلو جلدی بتاؤ بھائی چھٹیاں ہو رہی ہیں بچوں کی بتائیں بھائی ساتھی بیٹھے رہے ہیں بات ہوگی ابھی ہمارا یہ جوڑ ختم نہیں ہوا یہ مجلس ختم نہیں ہوئی نشست ہے ساتھی قریب آ جائیں بیٹھے رہیں ساتھی ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا ساتھی بڑھ جائیں بات ہوگی اصل اب ساتھی بڑھ جائیں جب تک یہاں سے دعا اٹھنے کی نہ پڑھایا جائے پرانے ساتھی نہ اٹھیں سب ساتھی منجے بھی پرانے ساتھی ہیں بیٹھ جائیں ساتھی ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا ساتھی بیٹھ جائیں یہاں سے دعائی نہیں پڑھائی گئی ساتھی اڑ گئے سب ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ ساتھی جانے والوں کو روک لو بھائی ابھی بہت کام ہے آگے عزائم بھی لینے ہیں بیٹھ جائیں ساتھی جانے والوں کو روک لو ساتھوں کو